الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد محترم بزرگو دوستو اور میری ماں اور بہنیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے امیر المؤمنین بنے تو عمارت جب ان کو سپرد کی گئی اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہے ہے اسی دن صبح کی بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے صبح صبح فجر کی نماز کے بعد کپڑوں کی گٹری لیے ہوئے چادروں کو اپنے کندھے پر لیے ہوئے مدینہ کی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی کہنے لگے امیر المؤمنین یہ کیا کہا بھئی میرا تو پرانا بزنس ہے کہ میں تجارت کرتا ہوں کپڑوں کی کپڑوں کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر امیر المؤمنین المؤمنین اب اب آپ آپ بن چکے ہو کو خلافت کی ذمہ داری سنبھالنی ہے اور سارے لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرنے ہیں لوگوں کو انصاف دلانا ہے اگر آپ یہ کام کرو گے کہ اس طرح پھیری کرنے کے لیے مدینہ میں نکل جاؤ گے اور چادریں اور کپڑے بیچو گے تو لوگوں کے درمیان میں انصاف کون کرے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا عمر میری بھی تو فیملی ہے مجھے بھی تو اپنے گھر کا گزران چلانا ہے اور اگر میں کماؤں گا نہیں اگر میں محنت نہیں کروں گا تو میرے گھر والوں کو کھانا کون کھلائے گا اسباب کے درجے میں مجھے بھی تو محنت کرنی پڑے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ کا کو سنبھالنا اور خلافت کو سنبھالنا یہی سب سے بڑی محنت ہے آئیے میرے ساتھ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹریجرر ہے خزانچی تھے اور جن کو امین حادل امہ کہا گیا کہ اس امت کی امانت دار تھے ابو عبیدہ جن کے ذمہ پورا بیت المال موجود تھا اور ان کو جا کر کہا کہ امیر المؤمنین اب تجارت کرے یہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ ان کو بیت المال سے وظیفہ مل جائے گھر والوں کا خرچ پورا ہو جائے اور یہ خلافت کا کام اطمینان سے سنبھال سکے چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے سوچنے کی کے بعد میں ایک وظیفہ مقرر کیا اور کہا جاتا ہے کہ ایک میڈل کلاس فیملی کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے وہی وظیفہ ان کے لیے طے کیا گیا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کپڑے بیچنے کو چھوڑ دیا اور ان کو وظیفہ ملتا تھا اب وظیفہ ہر مہینے ان کو مل جاتا اور یہ عمارت کا جو کام تھا خلافت کی ذمہ داری تھی اس کو انجام دے رہے تھے ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ کہا کہ روزانہ جو پیڑ بھرنے کے لیے کھانا ہوتا ہے میں گھر میں بنا لیتی ہوں جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی سویٹ ڈش بھی بنائی جائے کوئی ایسی میٹھی چیز میں گھر میں بناؤ کہ ہم لوگ ایک دن میٹھا بھی کھا لیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی بیوی سے میرے پاس پیسہ نہیں ہے جو کچھ وظیفہ ملتا ہے وہ بالکل ناپ تول کر ملتا ہے اسی سے گھر چلتا ہے ہے ایکسٹرا ایکسٹرا پیسہ انکم میرے پاس نہیں کہ میں تمہیں میٹھا گھر میں کھلا سکو بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں یہ جو بھی میرے پاس وظیفے کا پیسہ آتا ہے اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا بچا لوں گی اور روزانہ تھوڑا تھوڑا بچاؤں گی اتنا ضرور جمع ہو جائے گا کہ پھر کوئی سویٹ ڈش کوئی مٹھی چیز گھر میں بنا لوں گی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری مرضی اب وہ بیوی روزانہ کھانا بناتی ہے روزانہ گھر کا خرچ سنبھالتی ہے اور پینی پینی تھوڑے تھوڑے رتی بھر پیسہ نکالتی ہے اور اسے جمع کر رہی ہے کہ ایک دن تو اتنا جمع ہو جائے گا کہ گھر میں کوئی میٹھی چیز بن پائے گی اس طریقے سے جمع کرتے کرتے ایک دن اتنے پیسے ہو گئے کہ ایک سویٹ ڈش گھر گھر میں بن سکتے تھے اس بیوی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں نے بہت قصر کر کر کے کر کر کے اتنا جمع کر لیا ہے کہ اب میں گھر میں ایک میٹھی چیز بنا سکتی ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ اگر تم اتنے دنوں میں اتنے پیسے بچا سکتی ہو اس کا مطلب آج تک میں بیت المال سے وظیفہ زیادہ لیتا تھا میری ضرورت سے زیادہ لیتا تھا اسی لیے تو یہ پیسے بچ گئے چنانچہ جو بچا تھا سب کا سب اٹھایا لے کر حضرت ابو عبیدہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ایکسٹرا چیز تھی جو میرے گھر پر اسے دوبارہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے سب جمع کروا دیا اور حضرت ابو عبیدہ کو یہ کہہ دیا کہ جتنے میں نے دیے ہیں اتنی اب مقدار میرے وظیفے میں سے کم کر دو کیونکہ یہ ایکسٹرا منی ہے جو میرے میرے گھر پر آتا ہے چنانچہ وظیفے کو اور چھوٹا کر دیا گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے سادگی کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ میں حکومت کو چالو رکھا چلاتے رہے یہاں تک کہ ڈھائی سال تک خلافت سنبھالی ہے اور موت کے وقت میں تو عجیب معاملہ کیا جب موت کا وقت آیا اور بالکل آخری گھڑیاں تھی تو لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو میں نے ڈھائی سال تک خلافت سنبھالی ہے اور ڈھائی سال ٹو این ہاف ایئرز تک میں بیت المال سے وظیفہ لیتا رہا میرا جی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اس حالت میں دنیا سے جاؤ اس بنا پر میری پروپرٹی اور جو بھی ملکیت ہے ان میں سے سب سے پہلے کیلکولیٹ کر کے اتنا پیسہ نکال لو جو میں نے ڈھائی سال میں بیت المال سے لیا ہے چنانچہ اپنا جو بھی مال اور جائیداد تھے اس میں سے اتنا پیسہ نکالا اور ڈھائی سال تک جو وظیفہ لیتے تھے سب کا سب بیت المال میں جمع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا حیران ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا ابو بکر تو ابو بکر ہے انہوں نے تو بعد والوں کے لیے خلافت کے مسئلے کو بڑا مشکل کر دیا یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہوگا آپ کو گزشتہ کل اثر کی نماز کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ وہ ایسے تھے حضرت ابو بکر کہ جب ان پر دنیا میں لوگ آبجیکشن کرتے تھے تو اللہ وہی بھیج دیتا تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ڈیفنس کرتا تھا اور وہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ابو بکر تم ایسے ہو ابو بکر تم ویسے ہو تم نے یہ کیا بولتا گیا بولتا گیا امیر المؤمنین ہے لیکن بالکل خاموش جب جب وہ بول بول کر تھک اور اس نے اپنی ساری دل کی بھڑاس نکال دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا فرمایا میرے بھائی جو کچھ بھی باتیں تُو نے میرے بارے میں کہی جو کچھ بھی میری برائیاں اور خرابیاں تُو نے میرے بارے میں کہی اگر واقعیتاً میرے اندر ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے اور اگر جو تو نے باتیں کہی ہے اور جو بھی میرے بارے میں کہا اگر میرے اندر نہیں ہے اور تو نے ویسے ہی کہا ہے تو تجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ تجھے بھی معاف کر دے یہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی محبت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے اور لوگ آپ کو ہر وقت پریشان کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے سے کوئی کافر آیا چادر اس کے ہاتھ میں تھی اس نے پیچھے سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں اور گلے میں وہ چادر ڈال دی اور سور سے کھیچ کر حضور کو فاسی دینے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کھیچنے لگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ گئے اور بکر لیا اسے اور لوگوں کو کہا اے لوگوں جو تمہیں جہنم سے نجات دلانے آیا تم اسی پر ظلم کر رہے ہو لوگوں نے کہا تجھے بہت محمد سے پیار ہے ٹھیک ہے تیری خبر لیتے ہیں اور روایت میں ہے کہ اس کے بعد میں لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا شروع کیا اتنا مارا اتنا مارا یہاں تک کہ ارباب سیر نے لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بال کھیچ کھیچ کر نکال دیا ایسا ہمارا ہے یہ بال کھیچ کر نکال دیئے مارتے گئے مارتے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے اور اتنی مار پڑی تھی اور اتنے زخمی ہوئے تھے جو دیکھتا یہ کہتا اب ابو بکر بچ نہیں پائیں گے ابو بکر کا آخری وقت آ گیا ہے وہ تو بے ہوش پڑے ہوئے تھے ایک دن گزر گیا ہوش نہیں آیا دو دن گزر گئے ہوش نہیں آیا تین دن گزر گئے ہوش نہیں آیا چوتھے دن صبح کو دیرے دیرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولی ہے پورا بدن زخمی ہے چل نہیں سکتے ہیں اٹھ نہیں سکتے ہیں جب آنکھیں کھولی ہے جو پہلا جملہ زبان سے نکلا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کہا ہے کیونکہ جس وقت مجھے مارا جا رہا تھا میں نے یہ دیکھا تھا میرے نبی پریشانی میں تھے دشمنوں کے گھیرے میں تھے میرے نبی کا کیا حال ہے لوگوں نے بتلایا ابو بکر فکر مت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے اور بالکل اتمنان سے ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو تین دن کے بعد بے ہوشی سے اٹھے ہیں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا بس یہی بات زبان پر پر ایک بار مجھے نبی کے پاس لے کر جاؤ ایک بار مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھلا دو لوگوں نے کہا وہ بالکل خیریت سے ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ ابھی آرام کیجئے بعد میں ضرور حضور آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں مجھے چین نہیں آ سکتا جب تک میں سرکار کا دیدار نہ کر لو جب تک کہ نبی کا چہرہ نہ دیکھ لو بالاخر اتنا صد کر کرتے رہے لوگ مجبور ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھانے گئے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے لوگوں نے دو کندھوں کو سہارا دیا اور چل نہیں پا رہے تھے یہاں تک کہ تقریباً لوگوں نے انہیں گود میں اٹھا لیا اور اس حال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے نبی کی طبیعت ٹھیک ہے تو لوگوں کو کہا اے لوگوں اب ابو بکر واقعیتاً تندرست ہو گیا اب ابو بکر کی طبیعت اچھی ہو گئی ایسا پیار کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی پیار کا یہ ادام ملا کہ زندگی بھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضور کے ہر سفر میں ساتھ رہے یہاں کے تک کہ جب موت کا سفر ہوا ہوا تو آج روزہ اقدس کے بازوں میں اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور انشاءاللہ کل جنت میں بھی نبی کے قریب اگر کھڑے ہوں گے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ صدیقی نصیب فرمائے ایسی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ اللہم و بحمدکا نشہد و لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک سبحان ربکا رب العزت یا امی سفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمين